اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو ناؤ جانتی مگر زبان پڑھ لیا کچھ اپن من گھڑت اور وہ نری گمان میں ہے